یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ تراش حاضر نہ ادائے کافران تراش آزر